من الرحمن الرحيم اللہ عزیزان آج مارچ انیس سو اڑہتر کی اکتیس تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الفرقان کی آیت اکہتر سے ہو رہا ہے two five over seven one سلسلہ کلام یوں چلا آ رہا تھا کہ عباد الرحمان کی خصوصیات بتائی جا رہی تھی وہ لوگ جو خدا کی محکومیت اختیار کرتے ہیں پھر ان کے اندر کس کس قسم کی خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں دو لفظوں میں یہی کہ جن کو قرآن نے معروف کہا ہے وہ ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے وہ رکتے ہیں اور وہ ان میں سے چند ایک کی تفصیل دیتا چلا آ رہا تھا کہ ان سے بھی رکتے ہیں ان سے بھی رکتے ہیں درمیان میں ایک بات کہی کہ اگر کبھی کبھی کبھار اگر ان سے صاحب غلطی انسان لفزش ہو جاتی ہے تو اس کا احساس ہونے کے بعد فوراً وہ پلٹتے ہیں جس دوراہے سے ان کا غلط قدم اٹھا تھا پھر واپس وہیں آتے ہیں اور وہاں آنے کے بعد یہ نہیں کہ بس وہاں آ گئے تو یہ توبہ قبول ہو گئی سوال ہی نہیں ہے انہوں نے تو ایک صحیح راستے پر جانا تھا کسی منزل تک پہنچنا تھا دوراہے پہ آ کے غلط قدم اٹھا غلط راستے پہ چل پڑے کچھ دور جا کے احساس ہوا کہ راستہ صحیح نہیں ہے منزل تک پہنچنے کے لیے وہاں آنا واپس آنا ضروری ہے جہاں سے غلط قدم اٹھا تھا یہ پہلا قدم ہے یہ پہلا سٹیپ ہے جو ان کو لینا پڑے گا اور اسی دوراہے پہ آ کے پھر اگلا قدم یہ ہے کہ جو صحیح راستہ ہے اس کے اوپر پھر چلنا ہوگا محض واپس آ جانے سے بات نہیں بن جاتی اس لیے جہاں بھی قرآن نے کہا ہے تابہ اس کے بعد پھر اسلحہ ساتھ ہے اس کے عملہ سوال ساتھ ہے تو پھر صحیح راستے پہ چلے تو پھر وہ کہا ہے اس نے کہ من تابہ و عاملہ سالحن فن ہوں یتوب و اللہ متابہ یہ ہے جو صحیح اس منزل پہ پہنچ جائے گا غلط راستے سے پلٹ کر اس منزل تک پہنچ جائے گا جو خدا نے اس کے لیے تجویز کی ہے اگر وہ اس صحیح راستے پہ چلنا شروع کرے یہ ہے اصل میں اور اس کے لیے بھی قرآن کریم نے جو جو, جو معیار بتایا ہے پچھلی دفعہ بھی میں نے عرض کیا پھر دوہرا دوں اس کو بنیادی چیز یہ ہے کہ ان الحسنات یوز ہبنت سیاحت گیارہ بٹا ایک سو چودہ اور دوسرے مقامات پہ بھی اس میں دہرایا گیا ہے کہ اگر کہیں کوئی تقریبی کام ہو جاتے ہیں کسی معاشرے میں کسی فرض سے کسی قوم سے کسی نظام سے کسی مملکت سے تو ان کی تلافی کی صورت یہ ہے کہ اس سے زیادہ تعمیری کام کیے جائیں ایک ہی شکل ہے اس نقصان کی تلافی کی صورت ہی یہ ہے کہ اس سے زیادہ اچھے کام کہہ لیجئے تعمیری کام کہہ لیجئے حسنات قرآن نے جسے کہا اس نے کہا کہ سیاحت جو ہو گئی ہیں ان کے نقصان کی تلاشی کی شکل ایک ہی ہے کہ اس سے زیادہ تعمیری کام کیے جائیں وہاں تو پلڑے ہیں خفت موازین فسقلت موازین وہاں تو پلڑے کا جھکاؤ ہے اگر وہ ناہمواریاں تقریبی کام جو ہے ان کا پلڑا جھک گیا ہے روز ہم دیکھتے ہیں ترازو سے کوئی چیز تولنی ہوتی ہے تو اگر وہ باٹ والا پلڑا جھکا ہوا ہے اور جنس والا پلڑا اٹھا ہوا ہے تو اس میں اور جنس ڈالیں گے نا تب یہ جھکے گا نا جا کر تو یہ جو ہے دوسری چیز کہ اس میں اس سے زیادہ تعمیری کام کریں گے تو تب آپ کی تقریبی کاموں سے پیدا ہونے والے نقصانات کی تلافی ہو سکے گی اسی بھی اگر اور شدید عمل اختیار کرتے چلے جائیں گے تو ناہمواریاں بڑھتی چلی جائیں گی توبہ کے معنی یہ ہیں اور اسی لیے جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ ہر توبہ کے ساتھ ہمارا صالحات اور اس میں تو ایک اور لفظ بھی آیا ہے اگلی آج میں میں آؤں گا تو وہاں جا کے اس کے متعلق بیان کروں گا کہ وہ کیا کتنی اہمیت ہے اس میں اللہ من تابا و آمنا ومنا سوالحم لیکن یہ اگلی آیت کے ساتھ بات آئے گی اور وہ اگلی آیت تو آج ایسی آ رہی ہے کہ پوچھئے نہیں کس قدر غور طلب ہے کس قدر اہمیت ہے اس کے اندر پھر آگے بتایا کہ ان کی خصوصیات کیا ہے خصوصیات میں ایک چیز بتائی کہ ولزین لا یا شہدون عام طور پہ فریب کاری کو کہتے ہیں جھوٹ کو کہتے ہیں اصل میں کسی ایک طرف جھٹ جانے کو کہتے ہیں یہ یا کنکھیوں سے ٹیڑھی آنکھ سے کسی کو دیکھنا اسے کہتے تھے وہ عرب اصل میں صحیح آنکھ سے نہ دیکھنا وہ دیکھنا بظاہر کسی آنکھ کا کسی اور طرف ہونا دیکھنا کسی اور طرف خوب تھے یہ لوگ بڑا غیر محسوس تھا فریب ہے یہ اصل میں تو یہ جو تھا اس میں ہے لا یا یہ شہادت کا لفظ اگر گواہی کے معنوں میں بھی لیا جائے اور قرآن میں یہ ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ کبھی فریب کارانہ غلط جھوٹی منافقانہ اس قسم کی شہادت نہیں دیتے گواہی نہیں دیتے لیکن اتنی بات نہیں ہے یہ یشہدون جو ہے یہ تو کسی مقام پہ کسی کا حاضر ہونا یاد رکھیے جسے شہادت کہتے ہیں شہادت کے لیے ضروری ہے کہ عینی شہد ہو وہ شخص وہ خود اس نے دیکھا ہو اس چیز کو اسی لیے یہ لفظ شاہد مشاہدہ ہے یہ یہ شاہدہ عربی زبان میں غابہ کے مقابلے میں آتا ہے اگر وہ وہاں خود موجود نہیں ہے وہ شہادت نہیں ہے اس کی اسلامی قوانین کی روح سے شہادت صرف اس کی ہے جو خود اس واقعہ کے کے اس اس, اس, اس واقعہ کا عینی شاہد ہو تو کے تو معنی ہوتا ہے اس جگہ موجود ہونا تو شہادہ کے معنی جب موجود ہونا ہوا تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ جس جگہ بھی کوئی فریب کارانہ کام ہو رہا ہو کس قسم کی مکارانہ سازشیں ہو رہی ہوں کوئی کس قسم کی تدبیریں ہو رہی ہوں وہ وہاں کھڑا بھی نہیں ہوگا اس مجلس میں نہیں بیٹھے گا ان کا ساتھ نہیں دے گا بلکہ ان کو دیکھے تک کا نہیں اگر اس کے لغوی معنی لیے جائیں تو وہ اتنا مجترب رہے گا ان چیزوں سے اور اگر ضرورت پیش آئے گی کہیں بات کہنے کی تو وہ جو کچھ اس نے دیکھا ہوگا وہ صحیح سی بیان کرے گا شہادت کبھی ایسی نہیں دے گا کہ جس میں ذرا سا شائبہ بھی قریب کا پایا جائے مومن یہ ہوگا اور شہادت کے متعلق تو جب بات آئے گی اس موضوع پہ میں عرض کروں گا قرآن نے جو معیار مقرر کیا ہے پوچھئے نہیں کہ وہ عدل کو کس بلندیوں تک لے جاتا ہے عدل کا دار و مدار شہادت پہ ہوتا ہے عزیزہ نے من یہ جو عدالتی عدل جسے ہم کہتے ہیں اور شہادت کے متعلق قرآن نے یہ کہا ہے کہ مومن شہادت دیتا ہے او اللہ انفسم خواہ وہ اس کی اپنی ذات کے خلاف کیوں نہ جائے پھر بھی سچی شہادت دیتا ہے <laughs> اس سے بڑی چیز اور کیا ہوگی سر اپنی ذات کے خلاف بھی اس کے جائے پھر بھی وہ سچی شہادت دیتا ہے وہ لاج شدون زور آئے ازا مرو بل لغ مرو کرام لغو کا لفظ جو ہے ہمارے ہاں تو لغویات بھی ان مانوں میں آتا ہے لغو ہر مایوب بات ہی کو نہیں کہتے تھے یہ لوگ بے معنی بات بے مطلب بات بیکار بات وہ اسے بھی لغو کہتے تھے تو کہتا ہے کہ جہاں کہیں لغویات میں یہ خود تو شامل ہی نہیں ہوتا مروب لغو اگر کہیں ہو رہا ہو اور یہ کہیں پاس سے گزرے اس کے تو اس سے کیا بات ہے قرآن کی مرو کرامن جس طرح سے آپ کہیں غلازت کے چھکڑے سے یوں بچ کے گزر جاتے ہیں نا کہتا ہے کہیں اگر اس قسم کی بےحودہ یا بےمانی باتیں بھی ہو رہی ہوں آپ دیکھیے کہ وہ انسانی زندگی کو کتنا قیمتی قرار دیتا ہے کہ یہی نہیں کہ مایوب باتیں ہو رہی ہوں وہاں سے وہ یوں گزرے گا بےمانی باتیں وقت تو ضائع ہو رہا ہے توانائی تو ضائع ہو رہی ہے اور زندگی کا تو ایک ایک سانس قیمتی ہے اس لیے وہ بیکار اور بے معنی باتیں بھی اگر کہیں ہو رہی ہیں وہ وہاں بھی نہیں کھڑا ہوگا وہاں سے آگے گزر جائے گا اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ان سے الجھے بغیر یہ اس کی کیفیت ہوگی اور اب آگے وہ آیت آتی ہے عزیزہ نے من یقین مانیے کہ جب اب تک یہ واقعات جو ملک پہ گزرے ہیں قرآن فہمی کے سلسلے میں ان میں سے کئی ایسے ہیں کہ جو کبھی بھول ہی نہیں سکتے ہمیشہ یاد رہتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے جب اس آیت پہ میں پہنچا تو نظر بظاہر بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی تو یوں نظر آیا کہ جیسے کہیں کوئی تباد کی غلطی ہے اس کے اندر کئی نسخے قرآن کے کنسل کر لیے دیکھ لیے آیت اسی طرح سے تھی آپ بھی دیکھیے اور جو مجھ پہ گزری تھی نظر بظاہر دیکھیے پہ آپ پہ بھی گزرے گی آئے تھا ولہ زینا ازا ذکے رو بے آیات رب لم یا فرو علیہ سم و یانا ہم تو یہ سمجھتے ہیں ایمان کے مانیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشا ہے لبے بام ابھی ایمان میں اصل و فکر غور و تدبر کا کوئی دخل ہی نہیں ہے صاحب ایمان ایمان اور پھر ایمان کے غیر جب کیا جائے تو پھر تو پوچھو نہیں جی کہاں جاتا چلا جاتا ہے آج یہ ہے کہ مومن وہ ہیں کہ اور تو اور جب ان کے سامنے خدا کی آیات بھی پیش کی جائے تو وہ ان پر بھی بہرے اور اندھے بن کے نہیں جھک پڑتے تو وہ جو میں نے کہا کہ کیا بات گزری تھی قرآن انداز کا وہ قرآن سمجھتا چلا آ رہا تھا ذہن میں یہ آیا کہ ہم تو سمجھتے یہ ہیں کہ مومن وہ ہے کہ جب اس کے سامنے خدا کی آیت آ جائے تو اس وقت سوال ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ اور سوچے سمجھے فکر کرے غور کرے نہیں صاحب وہ تو اسی وقت اس کے اوپر جھک جائے گا فوراً جھک جائے گا تو ذہن میں آیا کہ یہ قرو جو ہے نا نہیں جھکے گا شاید جہاں سواد کی غلطی ہے ہونا یوں چاہیے ہمارے اپنے تصور کے مطابق کہ مومن وہ ہے کہ جب خدا کی آیات اس کے سامنے آئے تو وہ آنکھ بند کیے ہوئے ان کے سامنے جھک پڑے ہم کو یہ سمجھتے تھے اور یہی تھا جن کے اندر وہ پختہ یقین جس کی بنا پہ پہلا رد عمل یہ ہوا کہ یہاں کچھ کتابوں کی غلطی ہو گئی تو کئی نسخے قرآن کے دیکھے ہوا ہر نسخے میں یہ لکھا ہوا تھا تو کھڑے ہو کے سوچنا پڑا کہ یہ تو بات بڑی اونچی ہے یہاں تو ایمان کا معیاری کچھ اور بتایا جا رہا ہے اور اس سے پھر آئیے عزیزان ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ احباب ہر درس کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں قرآن کی ہر آیت آپ کے لیے وجہ کشش ہوتی ہے لیکن اس آیت کے ضمن میں جو کچھ میں آپ عرض کروں گا اس کے لیے خاص طور پر یہ میں گزارش کروں گا کہ بڑی ہی توجہ سے اسے سنیے گا خیال کو بھی ایک لمحہ کے لیے ادھر ادھر نہ جانے دیجیے بڑی اہم بات ہے اور بڑی بنیادی بات ہے قرآن کی روح سے یا اسلام کی روح سے یہ جن کی ہم ذاتیں گوتے کہتے ہیں یہ تو کچھ ہے نہیں ہوتی لیکن مثال کے طور پہ میں سمجھاتا ہوں ایک شخص مثلا اس کی ذات آوان ہے اور وہ ڈاکٹر بھی ہے اس کا بیٹا پیدائشی آوان ہوگا ٹھیک ہے نا ذات اور گوت میں تو ہوتا ہی ہے نا پیدائشی اس کی وہ ذات ہوتی آوان ڈاکٹر کا بیٹا پیدائشی آوان ہوگا لیکن وہ پیدائشی ڈاکٹر تو نہیں ہوگا اسے ڈاکٹر بننا پڑے گا بات ہے نا صاحب ہم جو مسلمان قوم سے متعلق ہیں تو یہ ٹھیک ہے کہ مسلمان قوم کا بیٹا کوئی فرد یہ قومی اعتبار سے وہ مسلمان ہی ہوگا عوان کا بیٹا عوان قوم جو اپنی مسلمان لکھاتا ہے اس کا بیٹا قومی اعتبار سے مسلمان لیکن جیسے اسے ڈاکٹر بننے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے تو ڈاکٹر بنتا ہے ڈاکٹر کا بیٹا ہونے کی وجہ سے وہ ڈاکٹر نہیں ہوتا آپ حیران ہوں گے قرآن یہ کہتا ہے کہ اس شخص کو بھی ایمان لانا پڑے گا یہ جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا یہ پیدائش کے اعتبار سے مومن نہیں ہے پرانے کریم میں یہ ایمان جسے ہم کہتے ہیں آمنا یو مینونا تو مینونا یہ ورب آئے ہیں وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں مومن وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں تو اس کے لیے تو کچھ کرنا پڑے گا جیسے وہ جو ڈاکٹر بنتا ہے جو ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کرتا ہے وہ ڈاکٹر ہوتا ہے ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر نہیں ہوتا قرآن کریم کی روح سے ہر انسانی بچے کو خواہ وہ قومی اعتبار سے مسلمانوں کے گھر میں بھی کیوں نہ پیدا ہو اسے ایمان اختیار کرنا پڑتا ہے لانا پڑتا ہے یہ لانا پڑتا ہے کیا یہ ہے کیا بات کچھ صداقتیں ہیں کچھ حقیقتیں ہیں کچھ اصول ہیں کچھ اقدار ہیں ان کے متعلق اسے یہ یقین کرنا پڑتا ہے کہ یہ واقعی صداقت ہے یہ حقیقت ہے یہ غیر متبدل ویلیو ہے قدر ہے یہ کرنا پڑتا ہے یہ کرنا کیسے پڑتا ہے یہ جو آیت میں نے ابھی پیش کی کہ یہ نہیں کہ اس کے سامنے یہ چیزیں آئیں اور اس نے آنکھیں بند کی اور کان بند کیا اندھے اور بہرے کی طرح اس کے سامنے جھک گیا کہ جی ٹھیک ہے وہ کہتا قتل نہیں یا روز بڑی عظیم چیز نہیں جھکتے وہ اس طرح تو ان صداقتوں کو آنکھیں کھول کے کان کھول کے دل اور دماغ کے پورے اطمینان سے عقل و فراست کی روح سے غور و تدبر کی روح سے فہم و بصیرت کی روح سے جسے آپ کہتے ہیں ذہنی طور پر پورے شعور کے طور پر اس طرح سے ان صداقتوں کے متعلق یقین حاصل کرنا کہ یہ واقعی ابدی صداقت ہے پھر سن لیجیے کہ غور و تدبر کی روح سے اندھے بہرے بن کے نہیں یوں ہی نہیں مان لینا یہ ہر فرد اس طرح سے کرے گا جو فرد اس طرح سے قرآن کی حقیقتوں پر اس طرح سے یقین رکھے گا کہ یہ واقعی سچی بات ہے اسے کہیں گے یہ ایمان لایا اس کے لیے قرآن کہتا ہے میں یومن من جو ایمان لایا اب یہ مومنین کے حلقے کے اندر داخل ہوا عوام ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہونے والا عوام تو ہو گیا پیدائشی اعتبار سے اور وہ جو ڈاکٹروں کی ایسوسی ایشن ہے اس کا ممبر بنا اس وقت جب اس نے ڈاکٹری کا علم حاصل کیا اور وہ سرٹیفکیٹ حاصل کیا جب یہ ہوا تو پھر وہ ڈاکٹروں کی انجمن کا ممبر بنا میڈیکل ایسوسی ایشن کا پھر اسے ایک سرٹیفکیٹ ملا پریکٹیشنر ہونے کا بھی یہ کچھ اس نے کیا ہے تو یہ جو چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والا اس کے لیے بھی ہر بچے کو یہ کرنا پڑے گا ہر فرد کو یہ کرنا پڑے گا ڈاکٹر کے بیٹے کو ڈاکٹر بننا پڑے گا اگر وہ نہیں بنتا تو وہ تو اس ایسوسیشن کا ممبر نہیں ہو سکتا یہ کفر اور ایمان کے معنی بھی یہ ہیں یہ مومن یا ایمان کے معنی یہ ہیں کہ یہ جو مومنین کی ایسوسیشن ایشن ہے نا وہ اس کا ممبر اس صورت میں بن سکتا ہے جب اس طرح سے ایمان لائے اور جو اس طرح سے ایمان نہیں لاتا اور ان کا ممبر نہیں بنتا وہ کفر کے اندر ہے کہ وہ نان ممبر ہے کافر کے معنی نان ممبر ہوتے ہیں یہ گالی نہیں ہے یہ ایک فیکچوئل اسٹیٹمنٹ ہے واقعاتی چیز ہے کہ ایک ممبر ہیں اس ایسوسی ایشن کے ایک نان ممبر ہیں تو اس کا ممبر بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ کرے کچھ اگر وہ ایسا نہیں کرتا ٹھیک ہے قومی اعتبار سے تو آپ اسے مسلمان کہہ سکتے ہیں ایمان تو وہ نہیں لایا مومن تو وہ نہیں ہوا اس کی تو پہلی شرط یہ ہے اب یہ بات سمجھ میں آئی کہ مومن وہ ہیں کہ وہ آیات خدا بندی کے سامنے بھی اندھے بہرے بن کے نہیں جھکتے غور و تدبر کے بعد ان صداقتوں کو تسلیم کرتے ہیں اب یہ دیکھیے کہ جب یہ بات آئی تو اس چیز کے لیے قرآن میں میں نے پھر تلاش کی کہ بات تو یہ بڑی اہم ہے میرا خیال ہے آپ نے بھی شاید پہلی دفعہ سنا ہوگا قرآن اس کی ایک مقام پہ نہیں متعدد مقامات پہ اس کی وضاحت کرتا ہے یہ حوالے بڑے اہم ہیں ایک کاش آپ میری بات مانگتے اور قرآن کے نسخے آپ کے ہاتھ میں ہوتے پھر بات زیادہ پختگی سے سمجھ میں آتی ہے وضاحت سے سمجھ میں آتی چار بٹا ایک سو چھتیس اس سے ہیں تو ذرا دیکھیے اس کو مخاطب کن سے کیا جاتا ہے یا اللہ زینا آمن کہیں ترجمہ دیکھ لیجیے ایمان والو بڑا آسان ہے یہ کچھ مشکل الفاظ نہیں ہے لذینا آمن اے وہ لوگو آمن ایمان والو ترجمہ ترجمے میں تو یہ بات آ گئی آمن وہ جو ایمان لائے ہو ترجمہ ہو جائے گا نا آپ پتا آگے کیا ہے لذینہ آمن و رسول کتاب اللہ رسول ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر اس کی کتاب پر پھر سن رہے ہیں آپ کیا کہہ رہا ہوں میں یائی اللہ آمن آمن مل جائے زیزا نے من یائی لذینا آمن خود کہہ رہا ہے وہ سیدھی بات کہی جا رہی ہے کہ جب آپ خود کہہ رہے ہیں اے وہ آمنوں جس کو آپ ہم ہم آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایمان لے آئے ہو پھر آگے آمین مل رہا ہے کیا پہلے آپ نے خود ان کو یہ کہہ کے پکارا ہے یا اللہ دینا آمن تو مخاطب کرتا ہے وہ یائی لذینہ آمن کہہ کے اے گریجویٹو بی اے پاس کیا کرو کیا کہہ رہے ہو آپ اے گریجویٹو پہلے کہہ رہے ہیں پھر کہہ رہے ہیں بی اے کیا کرو من یہ مقامات ہیں قرآن کے جہاں کھڑا ہونا پڑتا ہے اور میں کیا عرض کروں مہینوں نہیں شاید برسوں کھڑا ہونا پڑتا ہے کیا کریے وہ نظر آیا کہ یہ الزینہ آمن تو وہ ہے جس معنی میں ہم آپ سارے مسلمان ہیں مسلمان کا لفظ تو ہے نہیں قرآن میں یہ لفظی عربی زبان کا اس کنسٹرکشن میں نہیں ہے مسلم تو ہے مسلمان تو عربی زبان میں آتا نہیں اس زبان میں یہی لفظ ہے ترجمہ ان کا یوں ہی ہونا چاہیے اے وہ جو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے ہوئے ہو اب بات صاف ہو گئی اب الجھن نہ رہی کہ یا اللہ جی میں آمنو آمن بلّہ ہے اب آپ آئیے اس کے اوپر اے وہ جو آوان باپ کے گھر میں پیدا ہونے سے آوان کہلاتے ہو ٹھیک ہے تلوار زنی بھی سیکھو یوں ہو گئی نا یا یو لذینہ آمنو آنے باللہ ہے حکم ہے پہلا وہ ہے کہ جو تم خود اپنے آپ کو کہتے ہو یا نام تو یوں کیا دیا جیسا تم کہتے ہو ہم بھی تمہیں وہی کیا کہ پکارتے ہیں عبد الرحمان بھی تو تم نام رکھتے ہو نا ہم بھی کہہ دیتے ہیں اس سے بات پوچھتے ہیں کہ ہو تم رحمان کے ہی عبد اسی کے غلام ہو اسی کے معصوم ہو تو یوں ہوگا نا کہ عبد الرحمان رحمان کی عبودیت اختیار کر یوں ہوگی بات ستاون بٹا اٹھائیس five seven over two eight یائی الزین آمن پھر وہی بات یائی الزین آمن اللہ یہاں تک بھی ہو سکتا ہے اے وہ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہو اللہ خدا کا تقوی اختیار کرو یہ بات دوسری جگہ آئے گی تو یہ کیا ہے تقوی اختیار کرو لیکن خیر کہہ سکتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ تقوی پہ زور دیا ہوا یا الزینہ آمن اتق اللہ اور آگے ہے وہ نو بے رسول ہی رسول پر ایمان لاؤ یا لذین آمن آمین وہی بات وہاں وہ تمام ایزاد ہے یہاں رسول پہ ایمان تو ہم جو اپنے آپ کو اس زمرے میں شمار کرتے ہیں یعنی مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو قرآن کے الفاظ میں جنہیں خدا یا ہم کیا پکارتا ہے وہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ایمان یہ نہیں کہہ رہا کہ ذرا سوچو ایمان لائے ہو یا نہیں حکم دے رہا ہے کہ ایمان لائے سوال یہ ہے کہ یہ جو حکم ہے خدا کا ہم نے کبھی اس حکم کی بھی پیروی اطاعت اور پابندی کی ہے کبھی ساری عمر سوچا بھی ہے کبھی کہ یہ بھی ایک حکم ہے اور یہ تو بنیادی حکم اتنا ہی نہیں وہ دنیا بھر کے ان لوگوں کو کہ جو جنہیں ہم آپ بھی مسلمان نہیں سمجھتے اپنے آپ کو تو بہرحال ہم یہ کہتے ہیں نا کون کون لوگ یہودی عیسائی مجوسی دو بٹا باسٹھ معاف رکھیے گا آئے تھے ان اللہ زین آمن و زین ہاد نسوارا و سادعین ان اللہ زین آمن پھر وہی رقص عام ترجمہ جو آپ کو بتا دیا جائے گا وہ لوگ جو ایمان لے آئے یعنی مومن تو پہلی چیز ان اللہ زین آمن ہوا وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں اور یہودی اور نصرانی اور مجوسی یا صابئین ستارہ پرست وغیرہ یہودی نصارہ تابعین وغیرہ تو ہو گئے نا کہ وہ اللہ زینہ آمنوں میں نہیں آتے یہاں پہلے کہا ہے کہ ان اللہ زینہ آمنوں وہ لوگ آمنوں یہودی نصارہ اور اس کے یہاں من آمن ان میں سے جو بھی اللہ پہ ایمان لائے گا اور آخر پہ لائے گا لا خوف یحزنون ان پہ خوف و حضر نہیں ہوگا ان میں سے جو بھی ایمان لائے گا وہ تو باقیوں کی طرح آپ کو اس زمرے میں شامل کر رہا ہے یاد رکھیے اگر یہ تصور کریں کہ زینہ امنو کے معنی یہ ہو گئے وہ کہ تسلیم کرتا ہے اس بات کو کہ یہ وہ ہیں جو ایمان لے آئے ہوئے ہیں پھر اس کا یہ کہنا کہ آمین یا مانا آمنا آپ سوچیے بات کہاں جاتی ہے خدا کی طرف اسے منسوخ کیا جاتا ہے کہ وہ اس قسم کی بات کہے گا باقیوں کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ جس طرح سے اور لوگ کوئی عیسائیوں کے گھر میں پیدا ہوا کوئی یہودیوں کے پیدا ہوا کوئی پارسیوں کے گھر میں پیدا ہوا ان سے ہم سب آپ ان سے کہتے ہیں نا ایمان لاؤ ان میں سے کوئی ایمان لاتا ہے تو ہم کہتے ہیں آج مسلمان ہوا الحمدللہ ہم اسے مسلمان کرتے ہیں وہ مسلمان ہوتا ہے ہم تو نہیں ساری عمر ایسا کرتے ہو ہوتے اور وہ ہمیں بھی کہتا ہے اللہ زینا مانا امن بلّہ ولیم جو بھی ان میں سے ایمان لائے گا تو عزیزان نے من محض مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو جانے سے تو ایمان لانے والا نہیں ہو سکا قرآن کے الفاظ موجود ایمان لانے کے لیے پہلی شرط کیا ہو گئی وہی ولہنا اعزاز کے روپے آیا تھے ربیم لمبے خرو سمن وہم و شعور کی روح سے عقل و بصیرت کی روح سے دیکھ بھال کر سمجھ سوچ کر اس چیز کو پھر صحیح ماننا کہ واقعی جو کہا ہے خدا نے وہ ایک حقیقت ہے و شعور کی روس فہم و بصورت کی روس یہ محض مان لینا نہیں ہے میں جو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ایمان کا ترجمہ فوٹ ہے ہی نہیں غلط ہے عیسائیت کے الفاظ ہیں جو ہمارے ہاں آ ہوئے ہیں اس کے معنی کنوکشن کے ہیں مناانا کے مان ہی ہے ون ہو از فیکٹس سوچیے تو عزیزا نے من ہم میں سے کوئی بھی آتا ہے اس کیٹیگری کے اندر اور پھر توقعات ہم کر رہے ہیں ان نما خوشگواریوں کی جو مومنین کا حصہ ہوتی ہے یعنی چیز رہے ہیں کہ وہ اپائنٹمنٹ جو ڈاکٹروں کے لیے تھی مجھے کیوں نہیں ملی میں تو ڈاکٹر کے ڈاکٹر کے بیٹے ہوں ڈاکٹر باپ کا بیٹا ہوں مجھے کیوں نہیں دی جائے تو ڈاکٹر جو بنتا ہے اس کو ملتی ہے نا اس کے لیے بھی ایک ریفرنس میں نے دی ہے دو بٹا باسٹھ ایک اور حوالہ لکھ لیجیے پانچ بٹا انہتر فائیو اوور سکس نائن اور اب جو بات سامنے آ رہی ہے عزیزہ نے من <clears throat> یہ تو پوچھو نہیں کہ اس نے کتنے عرصے تک ورتائے حیرت میں رکھا مجھے اسی سلسلے میں یہ مقام آیا اقبال بھی کہتا ہے پھر کوئی مشکل مقام آیا پھر مشکل مقام آیا یا لذین کے متعلق کہا تھا نا کہ آمن مان آمنا کہا تھا نا ان میں سے کہ جو کوئی بھی ایمان لاتا ہے جس میں ایمان لاتا ہے قرآن پہ ایمان لاتا ہے قرآن حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا پہلے تو انتخاب خدا بندی اس دور کے پورے انسانوں میں سے ایک فرد کو منتخب کیا جاتا ہے جس کا سینہ زہی جیسی صداقتوں کا محبت بنتا ہے تو بڑی عظیم شخصیت پھر خدا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا حضرت موسا علیہ السلام کے قصے میں کہ یہ شاعری ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے سب ہاں، پیمری یوں نہیں ملا کرتی اس قصے میں ہے جہاں وہاں پیغمبری جب ملی ہے تو حضرت موسا نے کہا کہ شکریہ جناب کا بہت بڑا احسان آپ نے مجھ پہ کیا ہے کہ فوراً میں آیا ہوں ادھر اور پیغمبری دی <laughs> موسا آج کی بات نہیں ہے یہ تو جب سے تم پیدا ہوئے اس زمانے سے ہم اس پیغمبری دینے کے لیے تمہیں تیار کر رہے تھے تو گویا اس قسم کا وہ فرد ہوتا ہے برگزیدہ اور واقعی وہی جیسی عظیم حقائق کا محبت بننے کے لیے پوچھو نہیں عزیزان من کہ اس قلب کی کیا کیفیت ہونی چاہیے پھر اس کے اوپر یہ نازل ہو رہا ہے قرآن بیٹھ جائیے جی یہ بڑا اہم نقطہ آ رہا ہے اس پہ نازل ہو رہا ہے وہ دوسروں تک پہنچا رہا ہے دوسروں کو دعوت دے رہا ہے اس کی کہ اس کو صحیح تسلیم کرو اس پہ نازل ہو رہا ہے اور ذہن میں آئی بات یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس سے بڑا تو مومن کوئی نہیں ہو سکتا لیکن آپ حیران ہوں گے قرآن کہتا ہے آمن الرسول و بیما ان سے میرے رب المن رسول بھی ایمان لاتا ہے اس کے اوپر جو خدا کی طرف سے اس پہ نازل کیا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر عزیزان نے من سر پکڑ کے بیٹھ جانے والی بات ہے یا نہیں کس کیٹیگری میں وہ شامل کر رہا ہے دو بٹا دو سو پچاسی آمن الرسول بما انزل الیہ من الہ والمومنون مومن جس طرح سے ایمان لا کے مومن بنتا ہے رسول بھی اسی طرح سے ایمان لاتا ہے کس پہ ایمان لاتا ہے بما انزلہ علیہ من میر ربی جو اس پر نازل ہوتا ہے عزیزان من لائیے ساری دنیا کے اکل و شعور کے مالکوں کو اور مزاحب کی کتابوں کو اور ان سے کہیے کہ نکال کے بتائیں یہ ٹکڑا کہیں سے بات کیا ہوئی وہی کے متعلق قرآن نے بتایا ہے ماں جنت کو انل ہو اس میں رسول کی اپنی عقل و فکر کا کوئی دخل نہیں ہوتا وہ اس کی فکری تخلیق نہیں ہوتی وہ اس کے اوپر آبجیکٹولی نازل کیا جاتا ہے دیا جاتا ہے اس کے قلب میں القا کر دیا جاتا ہے اس میں اس کی عقل و فکر کا دخل نہیں ہوتا اور یہ جو کہا ہے آمن الرسول ہے تو ایمان کا تو اس نے پہلے شرط بتائی کہ وہ عقل و فکر کی روح سے ایمان پلایا جاتا ہے وہ چیز جو رسول کو وہ بھی طور پر ملی تھی جس میں اس کی فکر کا کوئی دخل نہیں تھا رسول بھی اس کے اوپر پھر دوبارہ اپنی اپنے فکر کی روح سے ایمان لاتا آمن رسول و بیما الیہ من میں رب ہی ولمو ملی کلون آمنا بلّہ کلون یہ سب بلّہ بل ہے الملائے ہی و کتب ہی و رسول ہی رسول اس بات پہ بھی ایمان لاتا ہے کہ میں اس کا پیغام بر ہوں ٹھیک یہ اس کا پیغام ہے یہ اس کا کلام ہے یہ اس کی وہی ہے یہ صداقتیں ہیں یہ حقیقتیں ہیں ان پر وہ بھی فکر و شعور علم و بصیرت کی روح سے ایمان لاتا ہے ان کے اوپر پہلا اور وہ کہتا ہے انا اول المسلمین لو بھائی میں سب سے پہلے میں مسلمان ہوتا ہوں بھائی اگر مسلمان ہوتا ہوں ہمارا محاورہ ہے نا زبان کا یہی کہنا پڑتا ہے یعنی وہ یہ کہتا ہے رسول کہتا ہے انا اول المسلم الرسول بما انزل الیہ من غلبی ایمان لاتا ہے وہ اب اس پر جو اس پہ نازل کیا گیا ہے ہم تک تو وہ پہنچاتا ہی ہے صرف اس پہ تو وہ نازل ہوتا ہے لیکن عزیز من اس ایک ٹکڑے نے وہی کی حقیقت کو بھی ایسا واضح کیا ہے کہیں اور نہیں ہو سکتا کہ یہ جو اس پہ نازل ہوا ہے اس میں اس کی اپنی عقل و فکر کا کوئی دخل نہیں تھا اس لیے محض اس پہ نازل ہونے سے اس کا ایمان نہیں ہو جاتا اس پر اس اعتبار سے رسول اور جس تک قرآن پہنچتا ہے اور ان کو وہ ایک ہی سپ میں کھڑا کر دیتا ہے قرآن اس کے پاس ہے قرآن کی صداقتیں اس کے پاس ہے اس کو بھی اس قرآن کی ان آیات کے اوپر اس طرح جیسا اس نے کہا ہے اس طرح ایمان لانا ہوتا ہے آمر اور رسول اور رسول بھی اس طرح سے ایمان لاتا ہے عزیزہ احمان اس سے پہلے سونا بھی تھا کبھی آپ نے اس کو آیت تو میں معذ اللہ اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا سورہ بکرا کی آخری آیت ہے نا یہ آخری سے ایک آیت پہلے دو بٹا دو سو پچاسی یہ آیت وہ ہے کہ عام طور پر آپ دیکھیں گے نمازوں میں جماعتوں میں امام وغیرہ یہ آخری آیتیں پڑھا کرتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائکته وكتبه ورسله لا يكلف الله نفسا لا نفرق بين احد من رسله یہ آیتیں لیکن کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ یہ بات کیا ہے اور اتنی نہیں ہے <clears throat> ایک اور جگہ بھی لے یہی نہیں کہ رسول اپنے دل میں ایمان لے آتا ہے اور ٹھیک ہے اس طرح سے وہ مومنین کی صف میں شامل ہو جاتا ہے اتنا ہی نہیں نے مان بیالیس بٹا پندرہ forty two over one five کہا جاتا ہے رسول کل اعلان کر دو کہہ دو ان سے اعلان کرا رہا ہے حکم دے رہا ہے خدا رسول سے کل کہو یہ کیا کہو آمن تو بما انزل اللہ من کتاب جو خدا نے مجھ پہ نازل کی ہے کتاب میں اس پر خود ہی مان لایا ہوں کہا کہو اعلان کرو اس کا یہ آمن اور رسول کے یہی نہیں کہا کہ خدا نے کہہ دیا ہے کہ بھائی رسول بھی ایمان لے آیا ہے چلو ٹھیک ہے جی جو کہہ دیتا کہا یہ بات نہیں ہے اعلان کرو آمن تو صلی اللہ امیر تو لیا دلا بھکتی بھی کیا کہوں پوری کی پوری آیت ہی عجیب و غریب ہے لیکن میں اتنے ٹکڑے تک کیا محدود رکھوں گا اپنے آپ کو کہ بڑا اہم موضوع ہے اور وقت تو تھوڑا ہوتا ہے ہمارے پاس غور فرمایا آپ نے کہ ہم جو اب پھر واپس چلیے آوان یا پٹھان یا سید کے گھر میں پیدا ہو جانے سے جو ہم آوان پٹھان یا سید ہو گئے وہ تو ٹھیک ہے جی جیسا میں نے عرض کیا یہ بھی ہمارا ایک ذہن کا تصور ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ بات نہ عوان نہ پٹھان نہ سید کوئی بات ہی نہیں ہے انسان کا بہرحال وہ تو ہو گئے نا ہم نے مان لیا کیا اس کے بعد ڈاکٹر کے بیٹا ڈاکٹر خود ہی بن گیا مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے سے ہم اس قوم کے فرق تو بن جاتے ہیں جیسا کہ کہا ہے قرآن نے یہود نصارہ صابئین وغیرہ کی طرح ہمیں بھی مان لانا پڑے گا ہم کس بات کی مولی ہیں عزیزہ نے مان جیسا میں نے ابھی عرض کیا جس ذات اقدس و اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے اس کے متعلق قرآن خدا کی شہادت ہے خدا کی شہادت آمن الرسول اس کا اعلان یہ ہے کہ آمن تو میں مان ہے میں بھی مان لایا انا اول المسلمین میں یوں مسلم ہوا ہوں یہ ایمان لانا جو ہے کس طرح سے ایمان لایا جاتا ہے وہ پھر آگے آئے جو ہمارے زیر تدریس ہے آج وہ لذینہ اعزاز کے روپے آ جاتے ربی املام یقین والے حسمیانہ آنکھیں بند کر کے نہیں وہ اس پہ گر پڑتے آنکھیں کھول کے کان کھول کے بصیرت اور سماعت عقل و ہوش کی روح سے ان کو صحیح تسلیم کرتے ہیں جب جو ایسا کرتا ہے وہ پھر یہ مومنین کے حلقے میں داخل ہوتا ہے جو ایسا نہیں کرتا تو ٹھیک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا مسلمان تو ہے قرآن نہ اس کا ایمان تسلیم کرتا ہے نہ اسے مومن تسلیم کرتا ہے یہ فتوے جو لگتے ہیں یہ تو فقہ کی باتیں ہیں عزیزہ نے من فتوا لگانے والے سے بھی کبھی پوچھو کہ تم بھی اس طرح سے ایمان لائے ہو ساری عمر ٹھیک ہے جی ہو گیا جی ہاں اب اگلے قدم پہ آئیے عقل و ہوش کی روح سے فہم و فراست سے غور و تدبر کے بعد سب کچھ دیکھ بھال کے یہ قرآن کی صداقتوں کو صحیح مان لیا ٹھیک ہے تو بس کام ہو گیا یہی مقصد ہے قرآن کا ہم نے مان لیا یہ کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے عقل و فکر کی روح سے تجربے مشاہدے کی روح سے بھی اس کو یقین کے حد تک مان لیا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ ذرا فارغ ہو جائیں اس سے ہم پھر میں آگے چلوں گا کچھ ایسا ہی ہے یہ تو جو بڑھ جاتی جی تو کیا یہ ہو گیا یہ ٹھیک ہے عزیزہ نے من ذہنی طور پر ہو گیا انٹلیکچولی ہم نے اس کو سمجھ بھی لیا تو کیا ذہنی طور پر کسی چیز کو سمجھ لینا جو تھا قرآن کا مقصد یہی تھا کہ ایسا پھر اصل ہو جائیں اور یہ ذہنی طور پہ سمجھ لیں کہ ہاں صاحب بالکل ٹھیک ہے مانتا ہوں میں دلائل بھی دیں باتیں بھی دوسرے سے کریں بڑی بڑی کتابیں بھی لکھیں اسلام کی صداقتوں کے لیے دلائل اور براہین کے انبار بھی لگا دیں تو مقصد یہی ہے اس کا جی نہیں آپ کہیں گے پہلی منزل کچھ کم نہیں تھی تم نے کیا کیا عزیزہ نعمان میں نے آپ سے نہیں کیا خود بھی اسی میں تو شامل ہوں پہ کہ دانم مشکلات لائے میں تو خود کانپ اٹھتا ہوں جب کبھی بھی یہ کہنے لگتا ہوں یہ تو کبھی بھی نہیں دعویٰ کیا کہ واقعی ایمان لے آیا ہوں لیکن بہرحال ذہنی طور پہ صحیح وہ تو آپ سمجھتے ہیں ساری عمر چالیس سال سے یہ کچھ لکھتا رہا قرآن کے حقائق کے میں دلائل براہین یہ ساری بیسوں کتابیں دیں یہ سب کچھ ہوا مومن ہو گیا انچاس بٹا چودہ کالج آمنا یہ عراب یہ بدو یہ صحرائی لوگ یہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے کہتے ہیں ایمان لے آئے کل لم تو میں ان سے کہو کہ یہ مت کہو کہ ہم ایمان لے آئے ولاکن کولو اسلمنا اسلم یہی کہو کہ ہم نے تسلیم کر دیا اس کے سامنے جھک گئے ہیں کیوں نہ کہو کہ ہم ایمان لے آئے